جی بالکل بھائی بالکل صحیح فرمایا میں نے خوشی بڑی ہوئی باقی تاڑے ہوتے واقعی اللہ تعالیٰ دا بڑا کرم ہے فضل ہے میں دیکھتا ہی ہونا سا پہلے بھی میں نے پتہ ہی سی تاڑا مزاج ہنسی مزاق کوئی فنی ویڈیو ویکھ لینی تے بڑا ہنسنا ٹھیک ہے اور اس طرح دا مزاج تاڑا میں ویکھ ویختا ہی سی اور اچانک اس کو بعد ہے تبدیلی میں ویکھی میں کہ یار کیا بات ہے یہ نہیں آ سکتی ایک کوئی فضل اور کرم کوئی میں کہ کوئی بندہ ہے جن نے بھائی نگاہ پھیری ہے آیا ہے میں یہ نگاہ تو بغیر نہیں عجب مرتبہ یا غوث جلی ہے کوئی چور آیا تو بنتا ولی ہے یہ او نگاہ پھیری ہے کہ چور تے بھی ہائے ہائے وہ تو واقعہ سنیا ہی ہے ہزور ہوش پاک کا کہ جدو بچپن جا رہے سن تعلیم حاصل کراک نے انہوں کے کڑتے پیسے سی دیتے جی چور آئے تو انہوں نے سچی دس دوٹھ نہ بولیا تو وہ چور توبا کر کے جناب علی وہ اللہ اللہ کرے ہوں تک مزے کی گل ہو سنا تو یہ واقع نہیں سنیا ہوئے گا حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی جڑے تمام اولیاء دے سردار نے ولی نے اور فرمایا تمام اولیاء دی گردن میرے پیر تھلے حضور غوث پاک دا فرمان ہے آپ اپنے حجرے چ اللہ اللہ کر رہے سن نماز پڑھ رہے سن ایک چور آیا آپ کا جبا آپ کی جتی مبارک نلا واسطے ٹھیک ہے کہ میں ہزور غوس پاک کی جتی لے لگا انہوں کے کسی عقیدت مندوں واہ پیسے ویچ داں گا جس وقت چور آیا نا تو آؤ جی لے کے جان لگا تے جان لگا تے حضور غوث پاک نے سلام پھیر لیا نماز مکمل ہو گئی اے ہوں کہ اے ہوں سوچن لگ گیا کہ جے میں جا تے حضور غوث پاک مینو ویکھ لو گے یہ منجی او منجی جی بنی ہوئی سی تھلے چھپ گیا <laughs> آئے ہائے یار کیا بات ہے بلیا دی اللہ پاک سلامت رکھے تو جدو چھپ گیا نہ حضرت دروازے تے نا دستک ہوئی حضور غوث پاک نے پوچھا کون ہے آواز آئی میں حضرت خضر علیہ السلام ہاں حضور غوث پاک فرماندے نے خیر نہ لائے ہو آپ فرماندے نے حضرت خضر علیہ السلام فرماندے نے حضور فلانے علاقے دا کتب فوت ہو گیا تو میں تڑکل کتب لین آیا کتب دو نوں ٹھیک ہے کتب نے ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਵਲੀ ਵਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੁਤਬ ਕੁਤਬ ਅਬਦਾਲ ਗੌਸ ਪਾ ਪੀਰ ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਕੁਤਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੀ ਹਾਕਮੀਅਤ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਖਿਜ਼ਰ ਅਲੀ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੁਤਬ ਦੋ ਕੁਤਬ ਫਲਾਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਫੋਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹਜ਼ਰਤ ਖਿਜ਼ਰ ਅਲੀ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੰਜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਜੇ ਲੈ ਜਾਓ جا چور سی وہ تو قدم ہی پی کے کہنا بابا جی تعوی کی پتا لگا ميں جتى چورى كرن آيا سى ميں چور ہاں آپ نے فرمايا چليا جى جدو تو آیا سے ادو چور سے ہون ساڑی نگاہ پی گئی ہے ہون کچھ ہو رہے تو نگاہ مار کے ولی بنا دیتا ہے چور نو تا شیر نشاعر نے اتھے آکھا ہے عجب مرتبہ یا گوسے جلی ہے کوئی چور آیا تو بنتا بلی ہے ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਵਲੀ ਨੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਤੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਕੁਤਬ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਕੁਤਬ ਬਣਾ ਕੇ ਉਡਾ ਚ ਉਡਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਨਾ ਅਸਮਾਈਲ ਸ਼ਾਹ ਬੁਖਾਰੀ ਰਹਿਮਹੁੱਲਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਕੰਜਰਖਾਨੇ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੇਖ ਵਲੀ ਹੋ ਕੇ ਕੰਜਰਖਾਨੇ ਗਿਆ ਹੈ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਇਹ ਜਾ ਕਿਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਕੰਜਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਕਿੰਨੇ لینی آپ نے فرمایا جو گا جو کواں گا کریں گی کہ جی ہاں کرے گی کر کراں گی آپ نے فرمایا لے پھڑ پیسے وضو کر دوپٹہ لے شرعی مطابق لباس پا مسلے تے کھڑی ہو جا ਉਹ ਦੁਪੱਟਾ ਲਿਆ ਵਜ਼ੂ ਕੀਤਾ ਮੁਸੱਲੇ ਉਤੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸਜਦੇ 'ਚ ਗਈ ਹੈ ਸੈਦ ਅਸਮਾਈਲ ਸ਼ਾਹ ਬੁਖਾਰੀ ਰਹਿਮਹੁੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੌਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀ ਅੱਗੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਜਦੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਵਲੀਆ ਬਣ ਗਈ ਆਏ ਹਾਏ ਯਾਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਾਮਤਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਵਲੀਆ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ ਕੱਲਾ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ بہرحال میں تعینوں جس مقصد دس ریکارڈنگ کی سے اگلی گل دسنا تمہیں